حضرت سہل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ محبوب نہیں تھا جب ان کو اس نام سے بلایا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا کہ بیٹی تمہارے چچا کے لڑکے اور شوہر کہاں گئے ہیں انہوں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی وہ مجھ پر غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں گھر میں قیلولہ نہیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے ابو تراب مٹی والے اٹھو ابو تراب اٹھو صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار دو سو اسی